حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کرتے ہیں ہیں ہاتھ بھی سجدہ جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو ترانوے